السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آج جناب ہمارا ساتواں لیکچر ہے ویب ڈیولپمنٹ کا پچھلے یعنی چھٹے ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آبجیکٹس کی آبجیکٹس کی پراپرٹیز کی اور میتھڈس کی ہم نے کہا تھا کہ جاواسکرپٹ جو ہے وہ ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرنا چاہتی ہے چاہے وہ کوئی ونڈو ہو یا کوئی بٹن ہو یا کوئی ڈاکیومنٹ ہو اور پھر ہر آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں ونڈوز جو ہیں ان کا سائز ہوتا ہے پوزیشن ہوتی ہے اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈس ہوتے ہیں فار ایگزامپل جو ونڈو آبجیکٹ ہے اس کو ہم ری سائز ٹو میتھڈ کے ذریعے اس کے سائز کو ہم چینج کر سکتے ہیں یعنی میتھڈس کے ذریعے ہم آبجیکٹس کو چینج کرتے ہیں ان کے اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں ان میں تمام آبجیکٹس میں ایک پراپرٹی ضرور ہوتی ہے وہ ہے نیم کی پراپرٹی یعنی ہر آبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے یعنی آبجیکٹ ہوتا ہے تو ایک کلیکشن ہے collection of many properties and a collection of many methods ایک آبجیکٹ میں عموماً کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور کچھ میتھڈز ہوتے ہیں اور اس کلیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک آبجیکٹ ہے لیکن ایک پراپرٹی ہر آبجیکٹ میں ہوتی ہے وہ نیم کی جس کے ذریعے ہم اس آبجیکٹ کو ریفر کرتے ہیں آبجیکٹس کی ہم نے ٹائپس بھی دیکھی تھیں کہ جناب ایک تو جاوا اسکرپٹس کے اپنے کچھ آبجیکٹس ہیں اس کے علاوہ براؤزر جو ہے وہ بھی کچھ آبجیکٹس فراہم کرتا ہے فار ایگزامپل ہسٹری کا آبجیکٹ جو ہے وہ براؤزر انیشیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ as a user you can create your own objects as well انہیں ہم کہتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس ایک چیز اور خاصی امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پچھلی بار مینشن کی تھی وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے it's not classified as an object oriented language یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج نہیں ہے سی پلس پلس کے آپ کے بارے میں سنا ہوگا کہ it's a very popular language it's an object oriented language Java yet another very popular language وہ بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے جاوا اسکرپٹ نہیں ہے یہ ان سے خاصی ملتی جلتی ہے اس لیے اسے ہم آبجیکٹ بیسڈ کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ نہیں کہتے اور اس میں دو چیزیں جو مسنگ ہیں جو کہ عموماً ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ اس میں انہیریٹنس کا کوئی فارمل میکنزم نہیں اور نہ ہی اس میں اسٹرانگ ٹائپنگ ہے اس وجہ سے ان دو ڈیفیشنس کی وجہ سے ہم انہیں یعنی اس اس لینگویج کو آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج نہیں کہہ سکتے یہ آبجیکٹس کا جو آئیڈیا ہے جس کے ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا it's a very strong idea بہت امپورٹنٹ آئیڈیا ہے اور اس کے بارے میں ہم تھرو آؤٹ دس کورس باتیں کرتے رہیں گے لیکن it's a top level idea یعنی جاوا اسکرپٹ جب بھی کسی چیز سے کو مینیپولیٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ مینپولیٹ کرتی ہے آج ہم ذرا تھوڑے سے لو لیول آئیڈیاز کی بات کریں گے آج آج ہم جاوا اسکرپٹ کی جو نیٹی گریٹی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے آج ہم ڈیٹا ٹائپس کی بات کریں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ڈیٹا ٹائپس اگر ہیں تو وہ کون سی ہیں اس کے علاوہ اب ہم ویریبلس کی بات کریں گے ہم لٹرلس کی بات کریں گے اور یہ بھی کہ یہ ویریبلس لٹرل جو ہیں ان کو جاوا اسکرپٹ جب مینیپولیٹ کرتی ہے تو کن آپریٹرس کے تھرو کرتی ہے یعنی جاوا اسکرپٹ جب آپریٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کون کون سے آپریٹرس استعمال کرتی ہے تو آج کا جناب ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے data types variables and operators JavaScript میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ سی پلس پلس اور جاوا اور سی ان لینگویج سے ملتی تو ہے لیکن کچھ اس میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو ان میں نہیں ہیں اور ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں for example Java C plus plus C اور بہت ساری پاپولر لینگویجز میں ایکسپلسٹ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں یعنی جب بھی آپ ڈیٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے یہ ایک نمبر ہے اور نمبرز میں کیا یہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے کیا ایک انٹیجر ہے یا پھر آپ اسٹرنگس کی بات کرتے ہیں یا پھر اور آپ کئی ڈیٹا ٹائپس کی بات کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں ایسا نہیں ہے they are no explicit data types یعنی کسی بھی ویریبل کو کسی چیز کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کی ٹائپ کیا ہے سی پلس پلس جاوا میں آپ کو بتانا پڑتا ہے آپ کو ایکسپلسٹلی بتانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی جاوا اسکرپٹ پہچانتی ہے اگر آپ اسے کچھ ڈیٹا دیں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے یعنی وہ it it and between various data types لیکن آپ کو ایکسپلسٹلی انہیں ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا جیسا کہ اور باقی لینگویجز میں کرنا پڑتا ہے تو اسکرپٹ جو ہے کن کن ٹائپس کے ڈیٹا کو ریکگنائز کرتی ہے تو آپ سب سے پہلے نمبرس ہیں 23, 4.3 یا پھر 4.4 e four E minus twenty four اس کے علاوہ اسکرپٹ جو ہے بولین نمبر جو ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرتی ہے بولین سے مراد یہ ہے کہ بولین میں تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں یا کوئی چیز ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ جو ہے اسٹرنگس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے یعنی اگر میں لکھوں hello H E L L O hello that's a string it's not a number it's it's it's not a a a Boolean string تو جاوا اسکرپٹ اسٹرنگس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے جو بڑی عجیب سی ہے اس کا نام ہے انڈیفائنڈ یعنی جاوا اسکرپٹ میں ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس کا نام ہے انڈیفائنڈ اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈیفائن کریں گے تو یہ تو تھیں ڈیٹا ٹائپس یعنی کہ چار ڈیٹا ٹائپس ہم نے ابھی جن کے بارے میں بات کی کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ان چار قسم کی چیزوں کو ریکگنائز کرتی ہے اب ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں ہم نے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی جن میں سب سے پہلے جو ہے ہم ویریبلس کی بات کریں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ویریبلس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کے ویریبلس کی بات کریں ہم سوچتے ہیں کہ ویریبلس ہوتے کیا ہیں is is a concept which found in almost all program languages variables are what make program interesting تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ویریبلز یہ ہوتے کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے تو جناب ویریبلز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ڈیٹا کے ریفرنسز ہوتے ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم اس ایکچوئل ڈیٹا کی بات نہیں کرتے اس کے ریفرنس کی بات کرتے ہیں ایگزامپل ایسے کہ فرض کریں ایک گیسٹ ہیں جو کسی ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب چائے چاہیے نیچے فون کرتے ہیں ریسیپشن پہ کہ بھائی مجھے چائے بھجواؤ تو ریسیپشنسٹ جو ہے نا وہ جو ویٹر سے یہ نہیں کہے گا کہ جناب عبد القدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ چائے دیں وہ کہیں گے چھوٹے ادھر آؤ کمرہ نمبر بارہ میں ایک کپ چائے لے جاؤ یعنی وہ اس پرٹیکولر گیسٹ کا یعنی جس کے پاس چائے جانی ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ ایک ریفرنس اس کا یوز کریں گے ایک لیبل اس کا یوز کریں گے which is easily recognised by the waiter اسے پتا ہے کہ کمرہ نام بارہ کہاں پہ ہے وہ جائے گا وہاں پہ جو صاحب بھی ہوں گے اس کو وہ چائے پکڑا کے واپس آ جائے گا so this is data manipulation by reference not by actual value but by or but through reference ہم اس ہم اس ایکچوئل ڈیٹا کوانٹٹی کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں یعنی اس کو ہم ایک ریفرنس دے دیتے ہیں تو یہ we are talking about variables تو ویریبلس کیا ہوتے ہیں in a way they are like containers container میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ کنٹینر وہیں رہتا ہے جس طرح اکثر ہم نے اس کورس کے دوران ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ویریبل ایکس ہے ایکس ہی کبھی ایک ویلیو ہوتی ہے کبھی دوسری ہوتی ہے کبھی تیسری چوتھی ریفرنس ایک ہی رہتا ہے اس کے اندر جو ویلیوز ہیں اس کنٹینر کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ مختلف اوقات پہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور یہی چینج ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو یعنی ان کو ہم ویریبلس کہتے ہیں ویریبلس ویری ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہے اس لیے ہم انہیں ویریبلس کہتے ہیں so things that vary they are called variables تو ایک بار پھر variables are names variables are names which are assigned to values so that instead of talking about the values we talk about the values through their names ہم ان کی ایکچوئل ویلو کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان کے نام کے ذریعے ان ویلوز کی بات کریں گے اس کو جو ہم نے ایک لیبل اسائن کر دیا ہے اس کے ذریعے ہم اس کی بات کریں گے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا پیس آف کوڈ آپ کو اب نظر آئے گا تو اس میں یہ جو ایکس ہے پہلی ہی لائن میں جو لکھا ہے ایکس از اے ویریبل وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کوڈ کو پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ایکس کی ویلیو ویری کرتی ہے وہ چینج ہوتی ہے that's why X is a variable پہلی لائن میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایکس کی ایک ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں X is equal to one اس کے بعد ہم ایک وائل لوپ شروع کرتے ہیں کہ while X is less than six یعنی as long as X is less than six یہ جو نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کرو پہلی اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ document dot write X document dot write آپ کو جس طرح پچھلی ایگزامپل سے اندازہ ہوگا اس کے ذریعے ہم جو کرنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پہ کچھ لکھتے ہیں تو جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی تو ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ دیکھے گا وہ میں نے ایکس کو لکھنا ہے ایکس کیا ہے وہ ایکس کی جو بھی ویلو ہوگی اس کو اس ڈاکیومنٹ پہ لکھ دے گا تو ایکس کی کرنٹ ویلو ون ہے لکھا جائے گا ون اس کے بعد نیکسٹ لائن ہم یہ کرتے ہیں ایکس کی ویلو کو انکریمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اس وائلڈ لوپ کے شروع میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیا ایکس ابھی چھ سے کم ہے یا نہیں آف کورس ایکس کی ویلو ٹو ہے two is less than six تو پھر ہم ڈاٹ رائٹ کرتے ہیں اب پہلے ہم نے ایک لکھا تھا اب ہم کیا لکھیں گے دو پھر انکریمنٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور دیکھیں ایک موقع ایسا آئے گا جب ایکس کی ویلو جو ہے وہ چھ ہو جائے گی اب ہم جب اس وائل اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ میں جائیں گے تو وہاں آئے گا X less than six is X less than six now X کی ویلو سکس ہے and six is not less than six تو جو ہی ایسا ہوگا ہم اس لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے تو اب تک ہوا کیا جب یہ لوپ رن ہوا ہم نے یہ ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کی یہ ہم نے پانچ دفعہ ایگزیکیوٹ کی پہلے ہم نے ون لکھا پھر ٹو پھر تھری پھر فور پھر فائیو اور آخر میں جب سکس آیا سکس ہم نے لکھا نہیں کیونکہ پھر ہم لوپ سے ایگزٹ کر گئے تھے اب میں آپ کو یہی کوڈ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کو ذرا مختلف فارم میں دکھاتا ہوں یہ جو ابھی کوڈ میں نے آپ کو دکھایا اس میں تقریباً چھ لائنیں تھیں اور اب چھ لائنوں کا میں ایک اور آپ کو کوڈ دکھا رہا ہوں بلکہ پانچ لائنوں کا ایک کوڈ دکھا رہا ہوں اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں ایگزیکٹلی exactly وہی ہو رہا ہے جو پچھلے چھوٹے سے کوڈ سیگمنٹ میں ہوا تھا یعنی one two three four five لکھا جاتا ہے ڈاکیومنٹ میں تو یہ والا کوڈ سیگمنٹ جو ہے اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو کوڈ سیگمنٹ دکھایا ان میں کیا فرق ہے functionally there is no difference یہ ایگزیکٹلی exactly ایک ہی چیز کرتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے والا سیگمنٹ تھا دیٹ واز بیٹر اس کی کیا وجہ ہے why am I saying that کہ I would prefer to do it the first way not this way کیا وجہ ہے وہی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ کو زیادہ چیزیں ٹائپ کرنی پڑتی ہیں رائٹ right? لیکن آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے بھی میں تو کٹ پیسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہے میں آپ کو اب ایک اور کوڈ سیگمنٹ دکھاتا ہوں وہاں پہ تو تھا نا ہم ایکس کو کمپیئر کر رہے تھے سکس سے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایکس کو کمپیئر کر رہے ہیں سکس تھاؤزینڈ سے یعنی ہم نے بجائے one two three four five کے ہم نے ون سے لے کے سکس تھاؤزینڈ تک پرنٹ کرنا ہے اس کوڈ سیگمنٹ کو اگر آپ دوسرے طریقے سے لکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کو چھ ہزار لائنیں لکھنی پڑیں گی بلکہ چھ ہزار تو نہیں five thousand nine hundred ninety nine لائنیں لکھنی پڑیں گی تو یہ کوڈ اور وہ پانچ ہزار نو سو ننانوے لائنیں دے آر دا سیم دیکھیے پہلا طریقہ ہے اس میں ہم نے ایک ویریبل یوز کیا ایکس دوسرا طریقہ جو تھا اس میں کوئی ویریبل یوز نہیں ہوا تھا تو کیا فائدہ ہوا یہاں پہ ویریبل یوز ہونے کی وجہ سے ہمارا کام ذرا آسان ہو گیا ویریبل یوز کرنے کی وجہ سے ہمیں ذرا کم کام کرنا پڑا ہم نے کرنا تو یہی تھا نا کہ ہم نے ایک سے لے کے پانچ ہزار نو سو ننانوے تک پرنٹ کرنا تھا ڈاکیومنٹ میں اگر ویریبلس کے ساتھ کریں تو جناب وہ چند لائنوں میں یعنی پانچ لائنوں میں ہو جاتا ہے اگر اس کے بغیر کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں اتنی ہی لائنیں یعنی پانچ ہزار نو سو ننانوے لائنیں لکھنی پڑیں تو ویریبلس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے کوڈنگ ذرا آسان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ایڈوانٹیجز ہیں ان کی ہم بعد میں بات کریں گے لیکن دا مین ایڈوانٹیجز کہ ان کے ذریعے کوڈنگ آسان ہو جاتی ہے اب جناب ہم بات کرتے ہیں ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے کے بارے میں اکثر لینگویجز جو ہیں اکثر کمپیوٹر لینگویجز اس میں before you use a variable you have to declare it declare کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی ٹائپ کیا ہے اور دوسرے آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایک ویریبل ہے جو میں آئندہ میں یوز کروں گا ان لینگویجز میں فار ایگزامپل جاوا میں سی پلس پلس میں آپ ایک ویریبل یوز نہیں کر سکتے unless you declare it first unless you define it first JavaScript میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے you don't have to do that although it's allowed you don't have to do that ہاں ایک ایکسیپشن ضرور ہے بعض اوقات بعض ویریبلس کو آپ ایز لوکل ویریبلس ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک خاص سچویشن ہے جس کے بارے میں ہم بات کے کسی لیکچر میں بات کریں گے اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے آپ کا جب جی میں آئے جون سا مرضی ویریبل نیم لیں اس کو اٹھائیں اس کو یوز کریں اسکرپٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کا فائدہ کیا ہے یعنی اس لینگویج میں آپ کو ویریبل ڈکلیئر نہیں کرنے پڑتے یوز کرنے سے پہلے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے موٹے پروگرام لکھنے ہیں تو اس سے ذرا زندگی آسان ہو جاتی ہے یعنی ان چھوٹے موٹے پروگرامس کو لکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر کبھی اتفاق سے آپ کو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے لارج اسکیل پروگرام لکھنے پڑ جائیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے سے بعض فائدے ہوتے ہیں اس اس ریکوائرمنٹ کا ہونا کہ ڈکلیئر بفور یوز اس سے خاصے فائدے ہوتے ہیں اسی لیے جو industrial strength languages like C plus plus یا جاوا ہے اس میں it's a requirement JavaScript میں نہیں ہے کیونکہ جاوا اسکرپٹ میں عموماً what you do is you just write short program short scripts لیکن اگر آپ کو اس سے ذرا نسبتاً بڑے پروگرام لکھنے پڑے تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی کیا پرابلم ہو سکتی ہے یعنی ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے کر کے اگر ہم یوز کریں تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ میں سے کسی کو اس بارے میں علم ہے اگر آپ میں سے کسی کو علم ہے تو ڈسکشن بورڈ پہ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تو جناب کہنے والی بات یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں ویریبلس کو ڈکلیئر کرنا آپشنل ہے یوز کرنے سے پہلے ڈکلیئر کرنا آپشنل ہے لیکن it's a very good program practice to do that تو I will encourage you to always declare a variable before using it بلکہ جب بھی آپ کو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں سب سے اوپر کی جو چند لائنیں ہیں اس میں that's what you do you declare all the variable that you are going to use later on تو ایسا نہ کریں کہ آپ پروگرام لکھ رہے ہیں جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ ایک نیا ویریبل جہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ یوز کر لیا یا اسے وہاں پہ ڈکلیئر کیا اور پھر یوز کر لیا try to declare all of them at the top of the program so that the reader of the program اگر میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس میں کون کون سے ویریبل یوز ہو رہے ہیں اس سے پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا براؤزر کو کوئی پرابلم نہیں ہے براؤزر کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈکلیئر کریں نہ کریں کریں تو جہاں مرضی کریں براؤزر کو اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جو دوسرے ریڈرز ہوتے ہیں ہیومن ریڈرز ہوتے ہیں ان کو شاید فائدہ ہو جائے اگر آپ ویریبلس کو اوپر اوپر ہی ہی پروگرام کے پہلے ڈکلیئر کر دیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کو کیسے ڈکلیئر کرنا ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے تو اس کا سینٹیکس بڑا سادہ سا ہے وہ یہ کہ آپ وار وی اے آر وار کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویریبل کا نام لکھ دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وار ہائٹ ہائٹ یعنی میں میں ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے اچھا یہ تو نے ایک لائن میں صرف ایک ویریبل ڈکلیئر کی اگر آپ چاہیں تو ایک لائن میں ایک سے زیادہ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں var name comma address comma phone number comma whatever یعنی ایک ہی لائن پہ آپ وار کے بعد جتنے مرضی ویریبلس کے نام لکھتے ہیں وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے کا اور وہ یہ کہ آپ وار کا کی ورڈ یوز کریں اور اس کے بعد ویریبلس کے نام بس لکھتے چلے جائیں جاوا اسکرپٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویریبلس کی کوئی ٹائپ ہونا یعنی جاوا اسکرپٹ میں کوئی ایکسپلسڈ ڈیٹا ٹائپس نہیں ہے جاوسکرپٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اسکرپٹ کے ویریبل جو ہیں they are dynamically dynamically typed typed اس سے مراد یہ ہے کہ اول تو آپ کو شروع میں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ویریبل ہے بھی یا نہیں ہے فرض کر آپ نے ڈکلیئر کر دیا آپ کو بتانا نہیں پڑتا یہ کس ٹائپ کا ہے یہ نمبر ہے یہ اسٹرنگ ہے یہ بولین ہے یہ کیا ہے کوئی ضرورت نہیں سو دیٹس وائی وی سے کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے it's a dynamically typed language in fact اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اگر آپ ایک ویریبل کو ایز اے نمبر یوز کر رہے ہیں بعد میں اسی ویریبل کو اسٹرنگ اسٹور کرنے کے لیے آپ یوز کرنا شروع کر دیں جاوا اسکرپٹ کو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے so this is what I mean by dynamically type یعنی ایک ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ جو ہے آپ وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی اس ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے ڈائنامک ہے اگین جو پاپولر لینگویجز دوسری ہیں سی پلس پلس جاوا اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ایک تو یہ آپ کو پری ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے آپ کو پری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کی کیا ٹائپ ہے اور بعد میں آپ عموماً اسے چینج نہیں کر سکتے جاواز کرپٹ میں آپ جناب midway through the program آپ اس کو as some other type of variable use کرنا شروع کر دیں جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اچھا یہ جو ڈائنامک ٹائپنگ ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو سی پلس پلس جاوا اور دوسری پاپولر لینگویج ان میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائنامک ٹائپنگ کے بعض نقصانات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام لکھنا آسان ہو جاتا ہے it is simpler to code in JavaScript as compare to Java in C plus plus لیکن یہ ڈائنامک ٹائپنگ کے بعض نقصانات بھی ہیں کیا آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ کیا نقصانات ہوتے ہیں ڈائنامک ٹائپنگ کے اگر آپ کو علم ہے تو اگین ہمارا جو میسج بورڈ ہے سی ایس ون ون کا اس پہ جائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اب جناب یہ ڈائنامک ٹائپنگ کو میں تھوڑا سا السٹریٹ کرنا چاہوں گا تو دیکھیے میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا وار سم سمی کو میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دی ہے جس کا نام میں نے سم رکھا ہے یہ بتائیے یہ جو ویریبل ہے اس کی ٹائپ کیا ہے یہ نمبر ہے اسٹرنگ ہے بولین ہے کیا ہے we don't know so as far as JavaScript is concerned اس کی ٹائپ ہے اور وہ ٹائپ کیا ہے دیٹ ٹائپ از انڈیفائنڈ تو اس وقت جاوا اسکرپٹ کو نہیں پتا کہ اس ویریبل کے اندر کیا جانا ہے نمبر جانا ہے اسٹرنگ جانا ہے بولین جانا ہے تو جاوا اسکرپٹ کے لحاظ سے اس کی سو کوئی ٹائپ نہیں ہے that's why JavaScript classifies it as as undefined کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے انڈیفائنڈ تو کوڈ کی دوسری لائن میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں sum is equal to forty three semicolon اب ہم نے سم میں ایک نمبر ڈال دیا تو اب کیا ٹائپ ہو گئی اس کی ٹائپ ہو گئی نمبر جیسے میں نے بتایا کہ Java is a dynamically type language تو شروع میں انڈیفائنڈ تھی دوسری لائن میں جا کے نمبر ہوگی اور تیسری لائن میں کیا ہو رہا ہے تیسری لائن میں اسٹرنگ تیسری لائن میں ہم نے یہ کیا کہ سم میں ایک اسٹرنگ ڈال دیا پہلے سم میں ایک نمبر تھا اس کے بعد ایک اسٹرنگ ڈال دیا پہلے اس کی ٹائپ تھی نمبر اب اس کی ٹائپ کیا ہو گئی اسٹرنگ تو یہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ آپ جاوا اسکرپٹ میں کر سکتے ہیں کہ ایک ویریبل میں کبھی نمبر ڈال دیا کبھی اسٹرنگ ڈال دیا دوسری جو لینگویجز ہیں ان میں سے اکثر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے جاوا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے عموماً سی پلس پلس میں عموماً آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر کوئی ویریبل جو کہ نمبر ٹائپ کا ہے تو وہ نمبر ہی رہے گا اگر کوئی ویریبل اسٹرنگ ٹائپ کا ہے تو عموماً وہ اسی طرح رہے گا یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا جب جی میں آئے جس مرضی ویریبل میں جو چیز مرضی آئے وہ اسٹور کر دیں Java is completely happy with that variables کی ہم نے خاصی بات کر لی اور ابھی تک ہم نے چند ویریبل یوز کیے ایک کا نام تھا ایکس ایک کا نام تھا سم ایک کا نام تھا ہائٹ ایک کا نام تھا فون نمبر ایک کا نام تھا ایڈریس ایک کا نام تھا نیم یہ سارے کے سارے جو نام میں نے گنوائے دیز آر لیگل نیمس یعنی یہ سارے کے سارے جو ہے نا اسکرپٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام پک کر لیں اور کسی ویریبل کا وہ نام رکھ دیں شفٹ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو جتنے بھی ویریبلس ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفائر ہونا چاہیے یعنی اس کا کوئی نام ہونا چاہیے تو ناموں کو ویریبلس کے ناموں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا آئیڈینٹیفائر ہے اس کے علاوہ بائی دا وے آبجیکٹس کے بھی نام ہوتے ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں پراپرٹیز کے بھی نام ہوتے ہیں میتھڈس کے بھی فنکشنس کے بھی all of them are classified as identifiers یعنی آئیڈینٹیفائر ایک لحاظ سے وہ وہ ایک لیبل ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو جہاں تک آئیڈینٹیفائر کا تعلق ہے آپ کسی بھی ویریبل کو جو جی میں آئے نام نہیں دے سکتے اس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں ابھی جو میں نے آپ کو نام گنوائے تھے آل لیگل کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن بعض ایسے نام ہیں کہ جو آپ ویریبلس کو نہیں دے سکتے اس میں جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ کہ کسی بھی ویریبل کا جو پہلا لیٹر ہے نا that has to be either an alphabet چاہے وہ کیپیٹل ہو چاہے اسمال ہو آئی در این الفابیٹ اور انڈر اسکور وہ جو مائنس کے نیچے ہوتا ہے نا شفٹ مائنس کر کے جو آپ کرتے ہیں that's called underscore character تو کوئی بھی ویریبل جو ہے اس کا نام یا تو الفابیٹ سے شروع ہو یا پھر انڈر اسکور سے اس کا نام جو ہے کسی نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا اس کا نام جو ہے کسی اور اسپیشل کیریکٹر سے شروع نہیں ہو سکتا it has to be either an alphabet or underscore ایک چیز یہ تو ہو گیا پہلا کیریکٹر باقی جو کیریکٹر ویریبل کے نیم میں اس میں it it could could either either be be an an alphabet, small case or Or doesn't matter. underscore, or it could be a numeric digit. یعنی زیرو سے نائن تک کوئی بھی آپ ڈیجٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو پہلا جو ہے اس پہ زیادہ ریسٹرکشن یعنی کیریکٹر جو نمبر نہیں ہو سکتا it could either be alphabetical character اور باقی کیریکٹر جو ہیں اس میں تھوڑی سی ذرا فریڈم ہے یعنی کہ آپ الفابیٹیکل کیریکٹر بھی رکھ سکتے ہیں آپ انڈرس کو بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نمبر بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو کچھ آئیڈینٹیفائز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے کیا یہ لیگل ہے پہلے کو دیکھتے ہیں پہلے والا جو ہے اس کا پہلا کیریکٹر جو ہے ایک نمبر ہے اور ابھی ہم نے کہا کہ دیٹ از ڈس الاؤڈ سو آپ کسی ویریبل کو یہ والا نام نہیں دے سکتے جاوا اسکرپٹ میں دوسرے کو دیکھ لیں دوسرے والا ٹھیک ہے نا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آگے چلتے جائیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ایک اسپیس آ گئی ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آئیڈینٹیفائر ہیں ان میں یا تو الفابیٹس آ سکتے ہیں یا پھر نمبرز آ سکتے ہیں یا پھر انڈر اسکور آ سکتا ہے اور کوئی کیریکٹر نہیں آ سکتا تو جناب اسپیس جو ہے نا یہ ان اور کوئی کیریکٹر میں شامل ہے اٹس اے اسپیشل کیریکٹر تو یہ جو دوسرے والا آئیڈینٹیفائر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی الیگل ہے اس سے اگلے کو دیکھیں جسٹ فائیو کیا آپ کسی ویریبل کو یہ نام دے سکتے ہیں صرف فائیو آف کورس ناٹ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی ویریبل کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ نیومیرک نہیں ہو سکتا کسی بھی ویریبل کے آئیڈینٹیفائر کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ نیومیرک نہیں ہو سکتا نیکسٹ کو دیکھیں اس میں کوئی پرابلم ہے اس میں اسپیس بھی کوئی نہیں ہے پہلا کیریکٹر بھی صحیح ہے اور کوئی پرابلم ہے اس میں بالکل اس میں یہ جو ایٹ سائن ہے it's a special character it is not allowed تو یہ چاروں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ ٹھیک نہیں ہے they cannot be identifiers انٹ کچھ اور دیکھتے ہیں پہلے والا جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے it consist of alphabets only کوئی ایشو نہیں ہے فائن نو پرابلم دوسرے والا دیکھیں پہلا کیریکٹر جو ہے وہ الفابیٹ ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان میں یا تو الفابیٹس ہیں یا نمبرس ہیں یا انڈر اسکورز ہیں کوئی ایشو نہیں نیکسٹ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ it starts with underscore underscore اور اس کے بعد نمبرس ہیں اور الفابیٹس ہیں کمپلیٹلی اے اوکے اگر صرف ایکس کسی ویریبل کا نام ہو دیٹس فائن از ویل آخری والا جو آپ دیکھ رہے ہیں خاصا لمبا سا نام ہے اٹس فائن اس میں کوئی ایشو نہیں it's completely legal it consist of alphabets and numeric symbol only fine کوئی ایشو نہیں ہے اس میں مجھے صحیح پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں you are allowed to have variable names which are two hundred and fifty five character long لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے آپ میں سے کوئی صاحب اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور ہمیں ذرا بتائیں میسج بورڈ پہ اس کے بارے میں ایک میسج تو پوسٹ کریں کہ ایک ویریبل جو ہے اس کی میکسیمم لینتھ کتنی ہو سکتی ہے میں نے بات آج تک میرے خیال میں شاید بیس تیس کیریکٹرز کا ویریبل کبھی یوز کیا ہو لیکن اس سے زیادہ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی so you you never reach that limit وہ لمٹ یا تو ایک سو ستائیس ہوگی دو سو پچپن ہوگی اس طرح کچھ نمبر ہوگا لیکن those names are just too long ان کو تو ٹائپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو so, چھوٹے چھوٹے نام یوز کریں لیکن وہ نام ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس ویریبل کے اندر کیا ہوگا فار ایگزامپل اگر ایک ویریبل میں آپ نے کسی چیز کو سم کر کے رکھنا ہے تو سم از اے ویری گڈ نیم یا پھر آپ نے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھنے ہیں کہ کسی کلاس میں کتنے تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس یا total that's a very reasonable جناب آئیڈینٹیفائرس پہ کچھ تو ریسٹرکشن میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پہلا کیریکٹر جو ہے it has to be an alphabetical character اور it could be underscore اور باقی کیریکٹر جو ہیں وہ یا تو الفابیٹیکل ہوں یا پھر انڈر اسکور ہوں یا نومیرک ہوں ایک ریسٹرکشن اور بھی ہے وہ یہ کہ جو جاوا اسکرپٹ کے کی ورڈز ہیں ان کو آپ یوز نہ کریں as variable names for example ابھی ہم نے وائل دیکھا تھا وائل از از اے کی ورڈ ان جاوا جاوا اسکرپٹ تو آپ کوئی ویریبل جو ہے اس کا نام وائل نہ رکھیں اس کا نام اف نہ رکھیں اس کا نام وار نہ رکھیں کیونکہ these are special names these are special names جو کہ کہلاتے ہیں کی ورڈس اور یہ جاوا اسکرپٹ نے اپنے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں so do not use the reserve words as identifiers ایک تو یہ اس کے علاوہ بعض اور بھی ایسے ورڈس ہیں کہ it's better if you don't use them ہو سکتا ہے ان کا استعمال کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم تو نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھی خاصی پرابلم ہو جائے سو so, بعض کی ورڈز اور ورڈز ایسے ہیں اس کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے کہ ان کو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے یوز کرنے سے یا تو پروگرام چلے گا ہی نہیں یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور گڑبڑ ہو جائے تو ان سارے کی ورڈز کی اور ان سارے ریزروڈ ورڈز کی لسٹ جو ہیں ہم آپ کو فراہم کریں گے ایک اور چیز کی یعنی ہم نے آئیڈینٹیفائز دیکھ لیے نا کہ آئیڈینٹیفائز جو ہیں یہ جاوازکرپٹ کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں اس میں نظر آتے ہیں ہمیں تو جاوازکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں اور کیا نظر آتا ہے ایک ایلیمنٹ تو ان اسٹیٹمنٹس کا ظاہر ہے کہ آئیڈینٹیفائر ہو گئے اس کے علاوہ اور کون کون سے ایلیمنٹ ہیں جو کہ جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس میں نظر آتے ہیں تو جناب ان آئیڈینٹیفائرس کے علاوہ ہم تین اور چیزوں کی اس وقت بات کریں گے ایک تو آپریٹرس کی دوسرے لٹرلس کی اور آخر میں پنکچویشن کی یعنی یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اکثر جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل کے ذریعے پہلی ایگزامپل دیکھ لیں وہ ہے B is equal to two semicolon اس میں بی جو ہے نا یہ ویریبل ہے تو B is an identifier equal جو آ رہا ہے اٹس این آپریٹر یعنی یہ بی کو کچھ کرتا ہے اور ٹو جو ہے اٹس اے لٹرل یعنی اٹس جسٹ اے نمبر اور آخر میں سیمی کولن ہے سیمی کولن کو پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے صحیح نہیں پتا فی الحال I just going to call it as punctuation لیکن آئی کہ اس سے بہتر نام اس سیمی کولن کے لیے شاید کوئی موجود ہو اب نیکسٹ اسٹیٹمنٹ لے لیں اس میں ہے sum is equal sum plus forty nine semicolon اس میں سم جو ہے اگین اٹس این آئیڈینٹیفائر اس کے بعد ایکول کا سائن ہے جو کہ ایک آپریٹر ہے جو یعنی سم کو کچھ کرتا ہے اس کے بعد سم جو ہے یہ وہی پہلے والا آئیڈینٹیفائی ریپیٹ ہو رہا ہے پلس آتا ہے اس کے بعد plus again is an operator یعنی اٹ ڈز سم تھنگ یعنی اٹس اٹس کوائٹ کلیئر کہ جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو سم کی نئی ویلو جو ہوگی وہ 49 بڑھ چکی ہو چکی تو پہلے آئیڈینٹیفائر اس کے بعد ایک آپریٹر اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفائر پھر آپریٹر اس کے بعد ایک لٹرل ہے اور آخر میں ایک پنکچویشن ہے اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں دیکھ لیں اس میں ہم نے کہا ہے کہ نیم آئیڈینٹیفائر ایکول آپریٹر اور اس کے بعد ہم نے دو اسٹرنگ لٹرل لیے اور ان کو پلس کر دیا آپس میں اس میں پلس جو ہے وہ ایک آپریٹر ہے لیکن اس ویری اسپیشل پلس یعنی ان کو جمع ریتھمیٹک لحاظ سے نہیں کرے گا بلکہ ان کو کنکیٹنیٹ کر دے گا ان کو اکٹھا کر دے گا اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کریں گے آخری جو آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں X is an identifier equal وہی آپ کا آپریٹر ہے اس کے بعد میتھ ڈاٹ فلور ہمیں لکھا ہے میتھس جو ہے نا ایک خاص آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ میں جس کے بارے میں شاید ہم بعد میں بات کریں گے اور فلور جو ہے اس کا ایک میتھڈ ہے سو میتھ ڈاٹ فلور کیا ہے it's an identifier to a method of an object اور اس کے بعد یہ دو انہیں بھی پتہ نہیں اس کو کیا نام دینا چاہیے فی الحال میں اس کو ایک پنکچویشن ہی کہوں گا اور بیچ میں ایکس ہے ایکس کیا ہے ایکس از این آئیڈینٹیفائر اور آخر میں سیمی کولن ہے جسے ہم فی الحال ایز اے پنکچویشن کلاسیفائی کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی چار اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھائیں they are all made up of various identifier literal punctuation تو کی پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ آئیڈینٹیفائر ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ آپریٹر ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ لٹرل ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ پنکچویشن مارکس بھی ہو سکتے ہیں اب ایسا کرتے ہیں آئیڈینٹیفائز کی تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی لیکن یہ لٹرل پنکچویشن کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جناب یہ لٹرل کیا چیز ہے تو لٹرل جناب ایک ویلو ہوتی ہے which directly directly in JavaScript statement دیکھیں نا جب بھی ہم X Y Z variable names کی بات کر رہے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی کسی ڈائریکٹ کسی ڈیٹا ویلو کی بات کر رہے ہیں لیکن لٹرل کے بارے میں سوچتی ہے کہ اٹ اٹ ڈائریکٹلی ایز تو اگر ہم کہتے ہیں ایکس ایگول ٹو ٹو تو یہ ٹو جو ہے لٹرل ہے ٹھیک ہے لٹرلس کی وہی تین ٹائپس ہوتی ہیں جو ہم نے شروع میں جن کی بات کی تھی یعنی لٹرل جو ہے وہ نمبر بھی ہو سکتا ہے وہ اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بولین بھی ہو سکتا ہے نمبر کی ایگزامپل دیکھ لیں you know twenty four minus twenty three trillion شاید لکھا ہوا ہے جی کی ویلو لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یا نیکسٹ ویلیو کیا ہے آپ میں سے کوئی فزسسٹ ہیں تو وہ بتائیں یہ میرے خیال میں ایک پروٹون کا ریسٹ ماس لکھا ہوا ہے so the point I trying to make is a number could be an integer it could be a very large integer it could be a very small integer اور it could be a value with a in it اور یا پھر یہ کہ اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی لکھنا چاہیں that is fine as well that can also be a numeric literal لیکن ایک بات بتا دیں آپ کو کہ جاوا اسکرپٹ ساری کی ساری ویلوز جو میں نے بھی آپ کو بتا رہا ہوں چاہے وہ انٹیجر ہو چاہے فلوٹنگ پوائنٹ ہو ان سب کو as floating point number store کرتی ہے تو انٹرنلی جو ہے JavaScript treats all number as floating point number اب جناب ہم بات کرتے ہیں اسٹرنگ لٹرلس کی سب سے سادہ اسٹرنگ لٹرل جو ہے دیٹ از کہ بس آپ دو کوٹس یوں لگا دیں یہاں سے اوپن کر دیں یہاں سے کلوز کر دیں بیچ میں کچھ نہ ڈالیں what does that denote that denotes an empty string literal آپ چاہیں تو بجائے سنگل کے ڈبل بھی یوز کر سکتے ہیں سو so, یہ دوسری ایگزامپل جو ہے it is an empty string کوئی پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے پاس آزادی ہے کہ اگر آپ اسٹرنگ لیٹرل کو سنگل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیں دیٹس فائن ڈبل میں کرنا چاہیں دیٹس فائن لیکن انکلوز ضرور کرنا ہے چاہے سنگل سنگل کوٹس میں کریں یا پھر ڈبل کوٹس میں اسٹرنگ لیٹرز جو ہیں اس میں الفابیٹس ہو سکتے ہیں اس میں نمبرز ہو سکتے ہیں اس میں اسپیشل کیریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں مثلا یہ جو آخری ایگزامپل ہے اس میں ہم اسپیسز کئی اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوشچن مارک کا سمبل بھی یوز کیا ہوا ہے that's fine that is a valid string literal تو ہم نے بات کر لی نومیرک لٹرلس کی اور اسٹرنگ لٹرلس کی ایک رہ گیا جو سب سے سادہ یعنی بولین لٹرل اس کی دو ہی ویلیوز ہو سکتی ہیں یا ٹرو یا پھر فالس اور یہ بولین لیٹرل جو ہیں یہ اکثر اف اسٹیٹمنٹس میں اپیئر ہوتے ہیں ایک آپ کو ایگزامپل دکھا رہے ہیں کہ if tank full is equal to false add more water is equal to true یعنی اگر ٹینک فل نہیں ہے تو ایڈ مور واٹر میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹینک کو فل کر دیں پانی سے یعنی جب ٹینک فل ہو جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں تو جب ٹینک فل ہو جائے گا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ انٹرو ہو جائے گی اور we will not be adding any more water تو جناب یہ ہو گئے لٹرلس اور تین طرح کے لٹرلس جو کہ جاواز کے ریکگنائز کرتی ہے اب جناب لٹرلس کے بعد we move on to operators operators کیا کرتے ہیں آپریٹرس آپریٹ کرتے ہیں کن پہ کرتے ہیں آپرینٹس پہ آپریٹ کرتے ہیں تو آپریٹرس آپریٹ آن آپرینٹس اور کیوں کرتے ہیں تاکہ جو بھی آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے سو آپریٹرز جو ہیں اس کے ذریعے آپ چیزیں چینج کرتے ہیں اسکرپٹ میں بے شمار آپریٹرز ہیں ان میں سے ہم صرف کچھ کی آج بات کریں گے اور ہم ان کچھ کی پانچ کیٹیگریز میں بات کریں گے شاید اس کے علاوہ بھی کچھ کیٹیگریز ہوں اس کے علاوہ جو یعنی جو آج آپریٹرز ہم جن کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ آپریٹرز اور بھی بہت سے ہیں لیکن ہم صرف کچھ سادے سادے سے سلیکٹڈ آپریٹرز کی بات کریں گے آپ کی کتاب جو ہے اس میں بھی اچھے خاصے آپریٹرز کا تذکرہ ہے لیکن سب کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ہے تو آج ہم جو ذرا کچھ پاپولر آپریٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کریں گے پانچ کیٹیگریز میں اسائنمنٹ آپریٹر کی بات کریں گے ارتھمیٹک آپریٹرس کی بات کریں گے کمپیرزن اسٹرنگ آپریٹرز اور لاجیکل آپریٹرس کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر کی اسائنمنٹ آپریٹر جناب بڑا سادہ سا ہے اٹس دا سائن یہ کرتا کیا اسائنمنٹ آپریٹر کے دونوں طرف کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے یعنی ایک ایک اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ عموماً ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے کسی ویریبل کا تو آپ کرتے کیا آپ کرتے یہ ہیں کہ جو بھی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ڈال دیتے ہیں تو when you say X is equal to two تو یہ جو ایکول والا اسائنمنٹ آپریٹر ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ ٹو لٹرل لے رہا ہے اور اسے ایکس میں ڈال رہا ہے یعنی جو آر ایچ ایس میں ہے اس کو ایل ایچ ایس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیز پڑی اس کے اندر ڈال رہا ہے so this is call the assignment operator assignment operator جو ہے اس کے ذریعے آپ صرف نومیرک لٹرل ہی نہیں ڈال سکتے اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ چاہیں تو اسٹرنگ لٹرل بھی ڈال دیں آپ بولین لٹرل بھی ڈال دیں اور اس کے علاوہ یہ کہ اسائنمنٹ آپریٹر کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے وہ بڑی سادی سی ہوتی ہے عموماً ادھر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے لیکن اس کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بس ہم نے کہا x is equal to y plus thirty three مگر it could have been x is equal to y plus thirty three time forty five minus sixty six اور whatever it could be a very very complex statement تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی جب اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گی وہ سارے کی ساری جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا دیکھے گی اس کی ٹوٹل ویلیو بنتی کیا ہے اس سارے کو وہ ایگزیکیوٹ کرے گی اس کی ویلیو نکالے گی اور وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آئیڈینٹیفائر ہے اس ویریبل میں ڈال دے گی سو so, اس ویریبل کی نئی ویلو کیا ہوگی جو بھی اس کمپلیکس سے ایکسپریشن کی ویلو تھی تو یہ تو ہو گیا اسائنمنٹ آپریٹر اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی کتاب میں ضرور دیکھیے گا اب جناب ہم بات کرتے ہیں something which is very familiar to us these are the arithmetic operator اس میں پلس کا ہے مائنس کا ہے ٹائمس کا ہے ڈیوائڈ کا ہے ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں لیکن ایک جو ہے وہ ہے مجلس کا جو شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو جن کا نہ پتا ہو مجلس کیا کرتا ہے یہ دو نمبر لیتا ہے ڈیوائڈ کرتا ہے اور جو ریمائنڈر آتا ہے نا وہ اس کا جواب ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں فائیو پرسینٹیج سائن ٹو آپ کو جواب کیا ملے گا دو دفعہ ڈیوائڈ ہو گیا ایک ریمائنڈر رہ گیا تو جواب کیا ہوگا ون اسی طرح ایک نیگیشن کا بھی آپریٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے when you x x is equal to minus تو کیا ہوگا جو ایکس کی پرانی ویلو ہوگی اس کو نیگیٹو کرے گا یہ نیگیشن آپریٹر اور اس کو ہم ڈال دیں گے ایکس میں تو ایکس کا سائن چینج ہو جائے گا سو so, اگر ہم کوئی نمبر ہے اس پہ نیگیشن آپریٹر لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے تو جناب یہ ہو گئے ارتھمیٹک آپریٹرس اب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن آپریٹرس کی کمپیرزن آپریٹر جو ہے ہم اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں یعنی ان کے ذریعے ہم دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں اس سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایکول ٹو کا کمپیرزن آپریٹر نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ it consist of two equal signs اگر صرف ایک ایکول سائن ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسائنمنٹ آپریٹر یہ ہے equal to operator two very different things assignment تو ادھر والی ویلو لے کے ادھر اسائن کر دیتا ہے نا ایکول ٹو آپریٹر ذرا تھوڑی سی ایک مختلف چیز کرتا ہے اس کو آپ دو ایکسپریشن دیتے ہیں یہ ان کو کمپیئر کرتا ہے اگر جواب یہ ہو کہ جناب ہاں یہ برابر ہے تو یہ آپ کو دے گا کہ اچھا جناب میرا جواب ہے ٹرو اگر وہ برابر نہیں ہے دے آر انکول تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے فالس تو یہ والا جو اکول ٹو آپریٹر ہے یہ آپ کو یا تو ٹرو جواب دیتا ہے یا پھر فالس جواب دیتا ہے آپ کو ایگزامپل جو نظر آ رہی ہے اس میں کیا ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if today equal equal Sunday یعنی یہاں پہ ہم ایک کمپیرزن کر رہے ہیں بٹوین ٹو ڈے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ویریبل کا نام ہے اور سنڈے تو اگر ٹو ڈے کے اندر جو ویلو اسٹورڈ ہے اف دیٹ از سنڈے تو یہ جو نیکسٹ لائن ہے یہ ایگزیکٹ ہوگی ادروائز یہ لائن ایگزیکٹ نہیں ہوگی تو if today is equal Sunday document dot write the shop is closed تو اگر وہ ٹوڈے کے اندر سنڈے ہوگا تو اکول ٹو آپریٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا today is equal Sunday it is true اگر وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی تو یہ نیکسٹ لائن جو ہے یہ فورن ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور لکھا جائے گا دا شاپ از کلوزڈ تو یہ تو ایک آپریٹر تھا جو کہ کمپیرزن آپریٹر کی کلاس میں آتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کہیں مثلاً اگر اکول ٹو کا آپریٹر ہے تو ناٹ اکول ٹو کا بھی آپریٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ گریٹر دین کا لیس دین کا گریٹر دین ایکول ٹو کا لیس دین اور ایکول ٹو کا تو یہ سارے کے سارے آپریٹر جو ہیں these are called the comparison operator اور ان میں عموماً ان کو عموماً ہم اف اسٹیٹمنٹس میں یوز کرتے ہیں ایگزامپل اس کی ایک اور دیکھ لیں if x is not equal to zero اگر ایکس جو ہے وہ زیرو نہیں ہوگا تو پہلے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی ادروائز دوسرے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ والے جو آپریٹرز ہیں عموماً یعنی عموماً یعنی آپریٹرز اف اسٹیٹمنٹس میں آپ یوز کریں گے اب جناب کمپیرزن آپریٹرز کی بات ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں لاجیکل آپریٹرز کی ان logical operators they should be quite familiar to you کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ بات کی تھی ہم ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ لاجیکل آپریٹر کی اس کا سمبل جو ہے وہ ایمپرسینڈ ایمپرسینڈ ہے یعنی دو دفعہ ایمپرسینڈ لکھ کے تو is the and logical operator اور یہ عموماً یوز ہوتا ہے دو لاجیکل اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کرنے کے لیے آپ ایگزامپل دیں گے اس میں لکھا ہے کہ if pitch is hard and bowler is fast then my status is equal to pulled muscle یعنی اگر ہارڈ پچ ہے اور بالر بھی تیز ہے تو میں نہیں کھیل رہا سو so, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ دو کنڈیشنز ہیں ان کو کمبائن کر رہے ہیں اگر دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تب یہ اینڈ والا آپریٹر ہمیں ٹرو دے گا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک فالس ہوئی یعنی اگر پچ ہارڈ نہیں پچ سافٹ ہے تو یہ جو دوسری لائن ہے نا مائی اسٹیٹس پل مسل یہ نہیں ہوگی تو یہ جو اینڈ والا آپریٹر ہے یہ دو لاجیکل اسٹیٹمنٹس کو ملاتا ہے ایک لحاظ سے ظاہر ہے اگر اینڈ کا آپریٹر ہے تو اور کا بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ناٹ کا بھی آپریٹر ہونا چاہیے تو تین لوجیکل آپریٹرسینڈ ایمپرسینڈ یہ لائن لائن والا جو ہے اور دوسرے یہ ایکسکلمیشن مارک والا تو یہ ہے اینڈ اور اور ناٹ آپریٹرس ایگزامپل دیکھ لیں اف ایکس اور وائی ڈاکومینٹ رائٹ ادھر اور بوتھ آر ٹرو یعنی اگر ایکس یا وائی دونوں میں سے کوئی بھی ٹرو ہے تو یہ پہلی والی لائن جو ہے یہ پرنٹ ہوگی ادروائز دوسرے والی لائن پرنٹ ہوگی ابھی تک جناب ہم نے اسائنمنٹ آپریٹرس کی بات کی ہم نے ارتھمیٹک آپریٹرس کی بات کی ہم نے آپریٹرس کی بات کی ہم نے لاجیکل آپریٹرس کی بات کی ایک اور رہ گیا اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرنگ آپریٹرس کی انفیکٹ بجائے آپریٹرز کے ہم صرف ایک اسٹرنگ آپریٹر کی بات کریں گے اور وہ پہلے ہم یوز کر چکے ہیں and that is the concatenation operator یہ آپریٹر جناب یوز ہوتا ہے دو اسٹرنگ لٹرلس کو کمبائن کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ ٹائٹل از اکول ٹو ایک اسٹرنگ لٹرل پلس دوسرا اسٹرنگ لٹرل تو ٹائٹل کی نئی ویلو کیا ہوگی دا آف ٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ دونوں لٹرل ہوتے ہیں بیچ میں اسپیس وغیرہ کوئی نہیں ہے اگر آپ نے اسپیس ڈالنی ہے تو وہ بھی اس میں ڈال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا لٹرل پلس دو کوٹس اور بیچ میں ایک اسپیس چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر پلس یوز کر لیں اور اس کے بعد کانٹینٹل لکھ لیں تو اب جب یہ تین چیزیں آپس میں کمبائن ہوگی تب جا کے بیچ میں ایک اسپیس آئے گی تب ٹائٹل جو ہوگا وہ بھولا اسپیس کانٹینٹل بنے گا تو یہ تھا جناب اسٹرنگ آپریٹر جیسے میں نے کہا اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں کتاب میں جن کچھ کا تذکرہ ہے کچھ کے بارے میں آپ کو ذرا زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی and I encourage you to do that colon ہم یوز کرتے آ رہے ہیں پچھلے لیکچرز میں بھی آج بھی ہم نے کچھ کیا یہ کیا چیز ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس لائک اے پنکچویشن مارک اور یہ ایسا ہے کہ یہ سیمیکولن جو ہے اٹس ناٹ اسینشیل لیکن میں آپ کو انکریج کروں گا کہ جب بھی جہاں بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے یوز ضرور کریں اس کے بہت فوائد ہیں اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہوں گے لیکن وہ فوائد میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت لیکن میک اٹ اے پریکٹس جیسے میں نے بتایا ایک پریکٹس یہ بنائے کہ ہر ویریبل کو ڈکلیئر کریں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پلیز ڈو دیٹ اور دوسری یہ کہ سیمی کولن کے ذریعے ساری کی ساری جو آپ لائنز لکھتے ہیں ان کو ٹرمنیٹ ضرور کریں تو جناب اسکرپٹ کے چار ایلیمنٹس اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس کے چار ایلیمنٹس ہم نے دیکھ لیے identifiers operators literals and punctuations ان کے ذریعے آپ اسکرپٹ کی اچھی خاصی اسٹیٹمنٹس لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دو اور ایلیمنٹس ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ بھی ہم یوز کرتے آئے ہیں لیکن ہم خاص طور پہ ان کے بارے میں اس وقت بات کرنا چاہیں گے white spaces and line breaks white کیا ہوتی ہیں وائٹ اسپیس مراد ہوتی ہے دا ٹیب کیریکٹر یا پھر وہ اسپیس کا کیریکٹر جو ہے تو جاوا اسکرپٹ جو ہے it's fine white and line breaks اگر آپ ایکسٹرا وائٹ اسپیسز ڈال دیں گے یا ایکسٹرا لائن بریکس ڈال دیں گے جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی جتنی بھی ایکسٹرا وائٹ اسپیسز یا لائن بریکس ہوگی جاوا اسکرپٹ جو انہیں اگنور کرتی جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایکسٹرا وائٹ اسپیسز ڈال کے یعنی ٹیب یا اسپیسز ڈال کے اور یا ایکسٹرا لائن بریکس ڈال کے آپ اپنے کوڈ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو زیادہ ریڈیبل بنا سکتے ہیں اس کو زیادہ نیٹ بنا سکتے ہیں ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو تین کوڈ سیگمنٹ نظر آ رہے ہیں کوئی فرق ہے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرے سیگمنٹ میں بس یہی کیا کہ ہم نے سب چیزوں کو ایک لائن پہ لکھ دیا بیچ میں سیمی کولنس ڈال دیے تاکہ زیادہ سے پتا لگ جائے کہ یہ الگ الگ اسٹیٹمنٹس ہیں تیسرے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا جو آخری دو لائن تھیں ان کو زیادہ ٹیب کر دیا ان میں سے some of you will already recognize that some of you are going to recognize later کہ اس میں سے پہلی فارم جو ہے نا that looks the best that is the neatest that is the most readable form اب جناب جاوا اسکرپٹ کی ایک خاص very special type of statement جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کرتی کچھ نہیں ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں کامنٹس کی کامنٹس آپ کیوں انکلوڈ کرتے ہیں اپنے ویب پیج میں وہ اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ ریڈر کو ایکسپلین کر سکیں کیا ہو رہا ہے کامنٹس جو ہیں ان کے ذریعے آپ چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کے علاوہ بھی اگر اس پیج کو کوئی صاحب پڑھیں ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے کامنٹس کے بارے میں خاص بات یہ کہ یہ ڈسپلے نہیں ہوتے براؤزر کے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی یہ لاجیکلی کچھ کرتے ہیں یہ صرف تبھی نظر آتے ہیں جب آپ کسی ویب پیج کا کوڈ اٹھا کے دیکھیں جاوا کٹ میں جو ہے دو طرح کے کامنٹس ہیں سنگل لائن کامنٹس اور ملٹی لائن کامنٹس جیسا کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کی ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی ایچ ٹی ایل میں بھی کامنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں تو جناب comments I really encourage you to use them as often as possible because they add clarity to your code نہ صرف یہ بلکہ کامنٹس کی مدد سے آپ کہہ سکتے ہیں that comments you let the code speak for itself یعنی آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا کسی کو کہ بھائی ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر وہ ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے آپ کو زبان ہی نہیں بتانا پڑے گا کامنٹس کی مدد سے پڑھنے والا کوڈ پڑھے گا کامنٹس پڑھے گا اس کو خود بخود سمجھ آتی رہے گی اس وقت آپ کو ایک کوڈ سیگمنٹ نظر آ رہا ہے جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کسی اور لیکچر میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ مینشنڈ ہیں اس میں آپ کو آپریٹر نظر آ رہے ہیں آئیڈینٹیفائز نظر آ رہے ہیں ویریبل نظر آ رہے ہیں کامنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو کمپیرزن آپریٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو ریتھمیٹک آپریٹر نظر آ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ آخری لائن ہے اس میں آپ کو ایکول سائن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ ایکول سائن جو ہے کیا یہ کوئی آپریشن کر رہا ہے is is it an operator نہیں جناب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکول سائن جو ہے دو کوٹس کے بیچ میں ہے تو it is being treated as a string literal تو یہ کچھ نہیں کر رہا it is just part of a string literal تو this is another interesting thing that you should note کہ جب بھی آپ کسی چیز کو کوٹس میں انکلوز کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے اٹ بیکمز اے لٹرل جناب اسائنمنٹ نمبر سیون کا وقت آ گیا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے اسائنمنٹ نمبر فور کی تھی نا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہے اس میں تھوڑی سی اسمارٹنیس ڈالنی ہے اس میں تھوڑی سی چیکنگ ڈالنی ہے اس میں ایک آدھا الرٹ باکس یوز کر کے دکھانا ہے تو اس کے بارے میں مزید انسٹرکشنز اور اس کے علاوہ مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سی ایس ون ون کے ویب پیج پہ اویلیبل ہے تو اس کو ضرور دیکھیے اگلی دفعہ اگلی دفعہ جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہم کریں گے اس میں ہم فلو کنٹرول کی بات کریں گے لوپس کی بات کریں گے اس میں ہم بات کریں گے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہم یوز کرتے آئے ہیں یہ ہے کیا اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ ٹائپ کی ایک اور چیز ہوتی ہے جسے سوئچ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں لوپس میں ہم نے وائل لوپ کی بات کی ہم فور لوپ کی بات کریں گے اور ہم سمپل اگزامپلس کریں گے جن میں ہم ان کانسٹرکٹس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب next time flow control and loops until that time خدا حافظ